حضرت انس بن مالک رضی اللہ ایک میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیں اور نماز بھی ادا فرمائیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر میں ایک پرانی چٹائی تھی انہوں نے اس کے ایک حصے کو صاف کرا کے اس پر پانی چھڑکوا دیا تاکہ نرم ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی اس چٹائی پر نماز ادا فرمائی اور ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی امام ابو عبداللہ ابن ماجا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت میں مذکور فحل سے مراد ایسی چٹائی ہے جو کسرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو